اور اللہ کی راہ میں قتال کرو اور جان رکھو کہ اللہ سننے والا اور جاننے والا ہے آئندہ دعایتوں میں اللہ تعالیٰ نے مال اور بدن کے ذریعے جہاد فی سبیل اللہ کی ترغیب دلائی ہے اس لیے کہ جہاد میں دونوں ہی چیزوں کی ضرورت پڑتی ہے پہلی آیت کا مفہوم یہ ہے کہ جس طرح ڈر اور خوف نوشت تقدیر سے نہیں بچا سکتا اسی طرح جہاد سے فرار انسان کے اجل کو نہ قریب کر سکتا ہے اور نہ دور اور وہی قتال جہاد فی سبیل اللہ ہوگا جو اللہ کے دین کو سربلند کرنے کے لیے ہوگا اللہ کے رسول نے فرمایا ہے جو قتال اس لیے ہو کہ اللہ کا کلمہ اونچا ہو وہی فی سبیل اللہ ہوگا متفق علیہ دوسری آیت میں اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرنے کی ترغیب دلائی گئی ہے قرض حسن سے مراد اللہ کی راہ میں خرچ کرنا ہے بعض نے کہا ہے کہ اہل و عیال پر خرچ کرنا مراد ہے